السلام علیکم this is lecture gender issues in the virus AIDS the mode of transmission the risk for males and females, strategies for preventing HIV AIDS. پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایچ آئی وی اور ایڈس ایک وائرس ہے دوسری اسی وائرس سے پیدا ہونے والی ڈیزیز کس طرح سے کسی شخص کو متاثر کرتی ہیں ان کی موڈ آف ٹرانسمیشن کیا ہے ان کے لیے مریض جو ہے وہ کس طرح کے سمٹمس سے گزرتا ہے اور سمٹمس جو ہیں کس طرح سے تین مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں لیکن یہ چیزیں ہم اس لیے ڈسکس نہیں کر رہے تھے کہ ہم اس کے بارے میں یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ایڈس جو ہے وہ کس طرح سے دنیا میں کس ملک میں کس ریٹ کے ساتھ بڑھ رہی ہے یا یہ کہ اس کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ موجود نہیں ہے ہم اس بات کے اوپر ایمفسائز کر رہے تھے نہیں مقصد اس تمام تر گفتگو کا یہ تھا کہ ایک یہ سمجھا جائے کہ سمٹمس بہت سیریس ہیں یہ بیماری بہت سیریس ہے to it is percent see almost hundred maybe a very tiny chance body may contract this disease without a fault of ہزار own like some bodies as who catches H I V as a result of blood transfusion or as a result آفنگ سیلنڈر اور پھر ہم اس میں جینڈر کے لیے رسک کی بھی بات کر رہے تھے کہ میل اور فیمل کے لیے کیا رسک اس میں انوالوڈ ہے but we know that both genders are at a risk but men are at a much higher risk as compare to women so important یہ ہے کہ صحت کے بارے میں رسک کے بارے میں بیماری کے بارے میں وہ لوگ جو ہائر رسک پہ ہیں بہت اچھی معلومات رکھتے ہوں تاکہ انہیں یہ معلوم ہو کہ کس طرح سے اپنی صحت کی حفاظت کی جا سکتی ہے اپنی زندگی کی حفاظت کی جا سکتی ہے اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے ذہنی سکون ان کے ایموشنل تاثرات ان کی خوشیاں ان کی بھی حفاظت کی جا سکتی ہے اب پچھلے لیکچر اس سے پہلے کے دو لیکچر میں ہم نے ڈیڈلی کنڈیشنز کی بات کی اور ہم نے میجر کلرس کا ذکر کیا ہارٹ ڈیزیز اور کینسر تمام دنیا میں اور پھر جتنے بھی ممالک کے بارے میں ہمارے پاس ڈیٹا اویلیبل ہے وہاں پر وہ ٹاپ موسٹ کلرز ہیں اور ایچ آئی وی ایڈس جو ہے اکثر ممالک میں یہ ٹاپ ٹین کلرز میں سے ایک کلر ہے جبکہ آج سے تیس برس پہلے کے فگرز میں یا آج سے پچاس برس پہلے کے فگرز میں اس بیماری کا کوئی ذکر تک بھی نہیں پایا جاتا تھا لیکن ریسنٹ لائف سٹائل کے ساتھ اور نوجوانوں کے پہلے سے زیادہ exposure exposure the risky behaviour اس کے ساتھ ساتھ یہ بیماری جو ہے آج کے کلرس میں شامل ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ممالک میں اس کے مریضوں کی تعداد ملینس میں ہے اسی طرح سے ہم نے کینسر اور ہارٹ ڈیزیز کے بارے میں بھی یہی کہا تھا کہ رسک جو ہے سب کے لیے ہے یوں تو کچھ کا رسک جینڈرس میں میلس کے لیے زیادہ ہے کچھ فیمیلز کے لیے زیادہ ہے لیکن اگر ہم اس چیز کو جینڈر ڈفرینس کو ذہن میں رکھیں اس کے بعد اس کو ایک سائڈ پہ کریں اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے اس کا رسک کیا ہے اور ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے مثلا اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ آپ یا کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ وہ پیدا ہوتے ہی چلنا شروع کر دے اگر وہ چل سکے تو ایک شخص ایک بچہ جب پیدا ہو تو پیدا ہوتے ہی اس کو چلنا آئے اور اس روز سے اس لمحے سے وہ چلنا شروع کر دے اور اپنی زندگی کے آخر آخری دن تک چلتا رہے تو کیا یہ ممکن ہوگا آپ سے اگر کہہ دیا جائے کہ اپنے ہاں ایک ہاتھ کو کبھی مٹھی بند کریں کبھی مٹھی کھولیں اور اگلے بیس سال تک ایسے کرتے رہیں کیا آپ ایسا کر سکیں گے لیکن ہماری باڈی کے کچھ حصے ایسے ہیں جو ایسا کر رہے ہیں جو کسی وقت بھی رکتے نہیں and our heart is one of those parts ہم نے جس روز اپنے آپ میں زندگی محسوس کی یا جب ہم نے نہیں محسوس کی لیکن اس وقت بھی ہم زندہ تھے پیدائش سے پہلے بھی اور پیدائش کے فوراً بعد سے ہمارا دل اس وقت سے دھڑک رہا ہے اور ہماری زندگی کے آخری دن تک دھڑکتا رہے گا so it's a small organ made of muscle we should take care of that organ we should not overburden that organ اور دل کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس کو سکون سے کام کرنے دینا چاہیے اور اسی طرح سے یہی حال باڈی کے دوسرے آرگنس کا ہے we should take care of our cells we should take care of our bodies and we should take care of the health and bodies of our loved ones اسی طرح سے معاشرہ جو ہے وہ صاف ستھرا معاشرہ بنے گا اور صحت مند معاشرہ بن جائے گا so coming back to to our day's topic آج کے لیکچر میں ہم ایک ایسے ایشو کے بارے میں بات کر رہے ہیں again it may be sensitive for some people issue the way H I V or AIDS can be but this is something that needs to be talk about and no course in gender issues can be complete without a discussion on these topics. So today we are going to talk about different issues, different problems associated with the reproductive health of females. As we have been saying in our uh, discussion on gender and health, women consult doctors and physicians much more than men do. The rate of women's doctors' visits or their visits to the clinics or to the dental surgeries are much more on average than the number of times that men go to the doctors. Also, uh, we have known through research that women have a higher likelihood of reporting physical complaints. وہ اپنی جسمانی علامات اور شکایات کا ذکر بھی زیادہ کرتی ہیں اس کا اظہار بھی زیادہ کرتی ہیں اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ جب زیادہ اظہار کر رہی ہیں زیادہ علامات کا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زیادہ ایکسپیرئنس کر رہی ہیں علامات کو جس کا مطلب آگے سے یہ ہے کہ maybe female are more sensitive to even the slightest changes in their system اور دوسری جانب مرد عام طور پر اتنے زیادہ سینسٹیو نہیں ہوتے فزیکل چینجز کے معاملے میں now we know that more women go to the doctors and more women express uh, health concerns to the doctors, and more women express more concerns about health to the doctors as well as to the friends or family members. One probable cause or one probable reason of this attitude and this behavior may be because women have a complex body. And in fact, we can say that women have a very complex reproductive system and very complex different functioning system so as we've note earlier women complain more about physical element they go more to the doctor doctor for pregnancy related situation so عورتیں جو ہیں ڈاکٹر کے پاس زیادہ جاتی ہیں اور ان کے زیادہ جانے میں وہ وزٹ شامل نہیں ہے جو جن کا تعلق بچے کی پیدائش اور اس کے دوران کی کمپلیکیشن یا اس کے بعد کی سرجری یا اس سے ریلیٹڈ چیزوں کے بارے میں ہے خواتین میں دیکھا گیا ہے کہ ویسے ہی زیادہ ٹینڈنسی ہے کہ ڈاکٹر سے جا کے مشورہ کرنے کی اس کی ایک ایکسپلینیشن یہ بھی ہو سکتی ہے اور کچھ لوگوں نے یہ آئیڈیا پرپوز بھی کیا ہے کہ عورتیں شاید جلدی گھبرا جاتی ہیں اس لیے وہ تھوڑی سی کسی علامت کے ظاہر ہونے پر ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہیں اس کی ایک اور ایکسپلینیشن یہ ہے that maybe female feel dependent upon others so if they experience a problem they find unable to handle the situation they find they are not competent enough to resolve the problem that they have or to take care of the symptoms on their own therefore they go to the doctor for medical advice and care تو یعنی وہ خود کو اس قابل نہیں سمجھتی یا سمجھتی کہ وہ اتنی اکوپ نہیں ہے اتنی اس چیز پر اتنا عبور نہیں رکھتی کہ وہ خود سے اس سمٹم کا حل کر لیں اس کا علاج کر لیں اس لیے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں but there is no denying the fact fact that more women in most women go to the doctor more than men back of a complex reproductive system that they have the structure and the function of female reproductive system are complex and vulnerable to variety of conditions In our discussion of this subject, we will focus upon a few of such problems that may affect a woman's physical or psychological well-being. So, آج کے lecture میں ہم بات کریں گے ایسی conditions کے بارے میں جن کا تعلق ہے females کے reproductive system سے. Reproductive system, جیسے کہ نام سے ظاہر ہے, خواتین کی باڈی کا ان کی فزیولوجی کا ان کی انیٹمی کا وہ حصہ وہ سسٹم جس کا تعلق ریپروڈکشن کے ساتھ ہے یا بچوں کی پیدائش کے ساتھ ہے خواتین اپنے دور میں مختلف ایسے ادوار سے گزرتی ہیں with reference to their reproductive system and reproductive health ہر اسٹیج کے اوپر ہر طرح کی سچویشن میں ان کے لیے مختلف طرح کے پرابلمس پیدا ہو سکتے ہیں مختلف طرح کے چینجز آتے ہیں ان کی زندگی میں اور ان چینجز کے ساتھ ساتھ فیزولوجیکل چینجز بھی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے سائیکولوجیکل پہلو بھی آج کے لیکچر میں یوں تو ہم نے جیسے کہ کہا ہے بہت سے ایشوز ہو سکتے ہیں related to their reproductive health but we will be talking primarily about three issues or three problems because research evidence shows that these three problems are probably commonest among the other problems that females experience. But remember one thing, we are using the word issue or problem. When we see problem problem مسئلہ مسئلے کے طور پہ ہم اس کو نہیں کہہ رہے لیکن ایسی situation that requires some solution some some intervention care اور جیسا کہ آپ ابھی دیکھیں گے کچھ چیزیں ایسی ہیں کچھ سچویشن ایسی ہیں کچھ طرح کی صورت حال ایسی ہے جو کہ جس سے فیمیلز گزرتی ہیں اور بعض اوقات معاشرتی رویے بعض اوقات عورتوں کی اپنی پرسپشن ان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ وہ کسی بیماری کا شکار ہیں یا وہ ہینڈی کیپ ہو گئے ہیں جبکہ اگر دوسرے پرسپیکٹو سے دیکھا جائے ایک سائنٹیفک طریقے سے دیکھا جائے تو یہ مسئلے کوئی مسئلے ہی نہیں ہے these are just part of life of any normal woman so as I said be talking about three issues or three situation or you may call three problems a very مینسٹرٹی اویئرنس اباؤٹنس problem we want to make the point not necessarily these problems many women's three although there are certain health realise part آفلمسکلڈ part psychological are manageable so one thing that could have بیٹ ایٹ داڈ of the lecture but we are seeing it now in fact we are repeating it these problems میں ناٹ اک many women may not ever experience any of them and plus وومینٹمس some of them or so coming to the first problem or first issue dysmenorrhoea significant numbers symptoms made is situation or do not have children but they are married dysmenorrhoea is pain الگ وتھ کرن مسکولیٹ menstrual period In some females, the pain can be very severe and debilitating, whereas many women do not experience such a condition. There are two types of dysmenorrhea, primary and secondary. Dysmenorrhea, دو طرح کا ہو سکتا ہے یا یوں بھی کہہ لیجئے کہ دو طریقے سے ظاہر ہو سکتا ہے یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں دو طرح کی وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے ایک وہ جو کسی بیماری کے بغیر کسی وجہ کے بغیر ہو رہا ہے وجہ سے مراد ہے کسی بیماری کے نتیجے میں ظاہر ہو رہا ہے دوسری طرح کا ڈسمنوریا وہ ہے جو کسی اور بیماری کے نتیجے میں اس کے سائٹ کی علامت کے طور پر یا اس کے ایک آفٹر افیکٹ کی صورت میں یا اس کے کانسیکوینس کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے primary dysmenorrhoea this type occurs without any causal disease or سمٹمسوریا کنڈیشن اور ڈسمینوریا بذات خود بھی ایک بیماری علامت کے طور پہ ظاہر ہو سکتا ہے اور کسی اور بیماری کے نتیجے میں بھی جیسے کہ اینڈومیٹریوس جو کہ ایک خاصی تکلیف دہ سچویشن ہے خاصی تکلیف دہ پرابلم ہے جس میں جو فیمل کے جو یوٹرس میں اینڈومیٹریم ہے اس کے وہ ٹیشوز جو ہیں وہ افیکٹڈ ہوتے ہیں ایٹیولوجی اور cause one physical cause prostaglandins خیال کیا جاتا ہے کہ ایک طرح کا کیمیکل سبسٹنس جس کا نام ہے پروسٹا گلینڈنس جو ہماری باڈی میں پایا جاتا ہے وہ ڈسمینوریا کا باعث ہے cells ایکٹیو اینڈ tissues. خیال کیا جاتا ہے کہ پروسٹاگلینڈنس کی وجہ سے ان کی زیادتی کی وجہ سے ڈسمنورک سمٹم جو ہیں وہ ظاہر ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بہت سی ریسرچ سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ سائیکولوجیکل فیکٹرز کا بھی اس میں خاصا رول ہے یا ہو سکتا ہے اور دیکھا گیا ہے کہ بہت سی فیمل جو بہت زیادہ اسٹریس میں ہوتی ہیں اس وقت وہ ڈسمینوریا ایکسپیرئنس کرتی ہیں psychological cause stress level especially negative stress has been found to be associated with dysmenorrhoea تو اگر ہم ان کاز پہ غور کریں اس ایٹیولوجی پہ غور کریں تو ہم خود بہت سمجھ سکتے ہیں کہ ٹریٹمنٹس بھی پھر دو طرح کے کم از کم ہو سکتے ہیں فزیکل ٹریٹمنٹس یا بایولوجیکل فزیکل یا بایولوجیکل کیا ہوں گے ہم نے psychological interventions, relaxation exercises have been known to help. If positive imagery is added, the treatment becomes more effective. So, جو چیز میڈیکل ریسرچ سے ہیلتھ ریسرچ سے سامنے آئی ہے اس کے مطابق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اگر کیمیکل ایگزامینیشن یا ٹیسٹ یہ ظاہر کریں کہ پروسٹاگلینڈنس کی زیادتی ہے یا بہت زیادہ وہ ایکٹیویٹڈ ہے تو پروسٹاگلینڈ انہیبیٹر جو ہیں وہ استعمال کرنے چاہیے جیسے کہ آئی بیوپروفین جو ہے استعمال کی جا سکتی ہے یہ ایک کیمیکل نام ہے اس نام کی دوائی مارکیٹ سے دیکھی جا سکتی ہے فزیکل ایکسرسائز دیکھا گیا ہے کہ جو آتے ریگولر ایکسرسائز کرتی ہیں ان میں یہ سمٹمس اول تو ہوتے ہی نہیں اور اگر وہ ایکسرسائز کرنا شروع کر دیں اور ان میں سمٹمز آلریڈی تھے تو سمٹمس خود بہت سائڈ ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں سائیکو تھراپی یا سائیکولوجیکل انٹروینشن میں relaxation accompanied by has been found to be very effective جس ملوریا کے ساتھ ساتھ اسی طرح کا ایک اور سمٹم ہے جو شاید اس سے زیادہ تعداد میں عورتیں ایکسپیرئنس کرتی ہیں that is known as premenstrual syndrome premenstrual syndrome is commonly known as P M S the abbreviation for the original name جیسا کہ نام سے ظاہر ہے سنڈرومس یا سمٹمس جو کہ پری مینسٹرل فیز میں ظاہر ہوتے ہیں commonly known as P M S symptoms ten days prior include depression irritability water attention fatigue and lethargy so ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سی خواتین میں خاص طور پر یگ عمر میں بھی اور مڈل ایج خواتین میں بھی یہ سمٹمس جو کہ پی ایم ایس کے سیمٹمس جو جن کو ہم کہتے ہیں کہ ظاہر ہوتے ہیں تو اس میں خاص طور پہ جو سمٹمس جو عام طور پہ دیکھے گئے ہیں کہ پائے جاتے ہیں زیادہ تر عورتوں میں وہ ہے اریٹیبلٹی یا اور اس کے ساتھ ساتھ water and in some cases depression اس بات کو بیان کرنے کا مقصد صرف سائنٹیفک نالج میں اضافہ کرنا نہیں بلکہ یہ بھی ریئلائز کرانا ہے کہ اگر کسی شخص کے ساتھ کسی خاتون کے ساتھ یہ سمٹمس ریکرنٹلی ہو رہے ہیں اور ہر دفعہ کچھ ایسے موقع آتے ہیں کہ خود بخود بنا کسی بات کے اس کو لوگوں کی باتیں بری لگنی شروع ہو جاتی ہیں اریٹیبلٹی اس میں آ جاتی ہے یا اس کو بہت صرف برے خیالات دکھی کس کرنے والے خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں تو اس کو سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس کی کوئی فزیکل ریزن بھی ہو but as we said and we will keep repeating not all women experience these symptoms some women are totally entirely symptom free aetiology a of However, most researchers and medical professionals believe in the effect insufficient insufficient progesterone progesterone or or relative to estrogen estrogen-progesterone high ratio. ہم پہلے لیکچر میں ڈسکشن کر چکے ہیں فیمل ہارمونس کے بارے میں اگر کچھ ہارمونس جو ہے ان کی کمی ہو جائے کچھ ہارمونس کی بہت زیادہ زیادتی ہو جائے یا جس ریشو میں ان کو پایا جانا چاہیے وہ ریشو جو ہے وہ بگڑ جائے تو خیال کیا جاتا ہے کہ پی ایم ایس کے ظاہر ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ریسرچ میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سے سائیکولوجیکل فیکٹر بھی جو ہیں وہ مینسٹرل سنڈروم کا باعث بنتے ہیں psychological explanation psychological theories primarily focus upon state of arousal along with an appraisal of one's inner state as negative positive some theories extend the same approach even further سب سے پہلی بات ہے کہ کچھ ایسی تھیریز ہم جانتے ہیں کہ سائیکولوجی میں تھیریز موجود ہیں جس کے مطابق جب باڈی ایک خاص اراؤزل کی اسٹیٹ میں ہوتی ہے تو اس وقت انسان کی سوچ اور چیزوں کی پرسیپشن بھی بدل جاتی ہے آپ کیسے ان کو کا اپریزل کرتے ہیں کیسے حالات کی ویلویشن کرتے ہیں کس طرح سے سرکمسٹانس کو اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور جج کرتے ہیں اس پہ بڑا اثر اس بات کا پڑتا ہے کہ آپ فیزولوجیکل اسٹیٹ میں کیا محسوس کریں آپ کی فزیکل کنڈیشن کیا ہے آپ کی فیزیولوجی میں کس طرح کے چینجز آ رہے ہیں یا آلریڈی آ چکے ہیں اسی تھیری کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کچھ سائیکولوجسٹ نے فردر ایکسپینڈ کیا these theories propose that the cultural stereotypes of the premenstrual women as being depressed and irritable affect which environmental مختصراً یہ کہ ان theories کے مطابق باڈی جب ایک فزیکل اراؤزل یا ایک ہائٹن اسٹیٹ میں ہوتی ہے کسی بھی وجہ سے وہ ہارمونس کے ہائر لیول کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے ایسی اسٹیٹ میں اگر سوسائٹل ایٹیٹیوڈ بھی اس طرح کے ہوں اسٹیرو ٹائپس ایک خاص طرح کی ہوں تو جو عورت جو ہے وہ خود بخود کسی اور طرح سے نیگیٹولی یا پوزیٹیولی کسی چیز کے بارے میں سوچنا شروع کر دے گی اگر سوسائٹی کے ایٹیٹیوڈ اس چیز کے بارے میں نیگیٹو ہیں تو زیادہ امکان ہے کہ وہ خاتون بھی اسی طرح سے سوچنا شروع کر دے گی کیونکہ حالات کنڈیوسو ہیں ایسا سوچنے کے بارے میں اور اگر سوسائٹی کے ایٹیٹیوڈ اس کے بارے میں پوزیٹیو ہے تو عورت بھی شاید پازیٹیو محسوس کرنا شروع کر دے کیونکہ اس بار پازیٹیو محسوس کرنے کے لیے حالات کنڈیوسو ہیں the treatment of P M S بہت سی طرح کے ٹریٹمنٹس جو ہیں اویلیبل ہیں میڈیکل ٹریٹمنٹس بھی اویلیبل ہیں سائیکولوجیکل انٹروینشن بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت ہیلپ فل ہیں سب سے اور اس کے علاوہ لائف اسٹائل چینجز جو ہیں دیکھا گیا ہے کہ لائف اسٹائل چینجز کی وجہ سے بھی پی ایم ایس کے سمٹمس کو بہت حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے in fact lifestyle changes have been found to have the most effective interventions most effect impact دیکھا گیا ہے کہ لائف اسٹائل اگر تبدیل کر لیے جائیں اختیار کر لی جائیں تو پی ایم ایس پر قابو پایا جا سکتا ہے اور اس کو medical treatment use of evening oil is also helpful so medical treatment میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو فزیشئنز یا جو سائنٹسٹ جس طرح کے روٹ کاز میں بلیو کرتے ہوں گے اسی کے حساب سے وہ تھیراپی بھی جو ہے وہ مریض کے لیے ریکمینڈ کریں گے اگر ان کے خیال میں پروسٹلینڈنس کا اس میں رول ہے تو پروسٹلینڈن انہیبیٹر دیے جا سکتے ہیں اگر ان کے خیال میں یہ سچویشن جو ہے سجاٹن کی کمی بیشی کی وجہ سے ہے تو اس کو وہ کریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے پرولیکٹن انہیبیٹرز بھی استعمال کیے جاتے ہیں اور پھر اگر جو تھراپسٹ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پروجیسٹرون یا میں امبیلنس آ گیا ہے کسی ایک کا لیول کم یا زیادہ ہو گیا ہے تو ہارمونس ریپلیس کیے جا سکتے ہیں ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی بھی استعمال کی جا سکتی ہے اور کی جاتی ہے سب سے آخر میں ہم نے بات کی تھی ایوننگ پرم روز آئل کی ابھی ہم چند لمحے بعد بھی اس کے بارے میں دوبارہ بات کریں گے یہاں پہ مینشن کرتے جاتے ہیں کہ ایوننگ پرمروز آئل آئل ہے ایک پھول کا جس کو کہا جاتا ہے ایوننگ پرمروز یہ ایک زرد رنگ کا پھول ہے جس سے یہ آئل حاصل کیا جاتا ہے وائٹامن ای e اس میں بہت ہائی اماؤنٹ میں پائی جاتی ہے اور دیکھا گیا ہے کہ پی ایم ایس کے اور مینو باس کے سمٹمس میں یہ بہت زیادہ افیکٹو ہے اس کے اور بھی بہت سے بینیفٹس ہیں یہ انسان کی جلد کے لیے اور بالوں کے لیے ان کی ساخت کے لیے اور ان کی چمک دمک کے لیے بہت ایک افیکٹو سپلیمنٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے بنیادی طور پر ہربل ٹریٹمنٹ ہے اور دیکھا گیا ہے کہ جو کنوینشنل اور ٹریڈیشنل ہربل میڈیسنس کے استعمال تھے خاص طور پہ یورپ اور امیرکا میں ان میں ایوننگ پرمروز کو اس کے آئل کو ہمیشہ سے استعمال کیا جاتا ہے اور افیکٹو سمجھا جاتا ہے psychological treatment the following interventions have been found to be effective. Relaxation exercises with imagery, cognitive therapy for changing appraisal of situation, role modeling through video recordings of symptom-free females. So, psychological changes میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بھی ریلیکسیشن ایکسرسائز کا بہت اچھا افیکٹ ہے خاص طور پر اس کے ساتھ ساتھ اگر ذہن میں ایک اچھی امیجری بھی استعمال کی جائے اسٹریس ریڈکشن کے ساتھ دیکھا گیا ہے کہ پی ایم ایس کے سمٹمز جو ہیں وہ ریڈیوز ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کوگنیٹو تھراپی جو ہے اس کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ افیکٹو ہے کیونکہ جیسے کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ پی ایم ایس کے سمٹمس کو محسوس کرنا جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہو کہ معاشرتی کی ایٹیٹیوڈ یا فیملی کے ایٹیٹیوڈ جو ہے عورت کی سچویشن کے بارے میں وہ یا اس کی فزیکل کنڈیشن کے بارے میں وہ کچھ زیادہ پازیٹیو نہیں ہے انفیکٹ نیگیٹو ہے P M S suffer they are recommended to acquire sugar required by the body ائڈ سیریلٹرا multivitamins are also helpful lifestyle changes میں جیسا کہ ہم ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں اور بار بار کہتے رہیں گے ایکسرسائز اور ہیلدی ایٹنگ وائز ایٹنگ اور اس طرح کے دوسرے سمٹمس یا ڈسمنوریا بہت کم محسوس کرتی ہیں بلکہ بالکل بھی محسوس نہیں کرتی so exercise should be made an integral part of a daily routine اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا گیا ہے کہ ڈائٹری ہیبٹ جو ہیں پی ایم ایس فیمیلس کی جو ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں non P M S female سے they tend to eat more sugar they tend to eat more of confectionery and bakery products they consume more coffee and sweetened coffee as compare to non P M S اس کے ساتھ ساتھ ان کو آئس کریم اور اس طرح کی چیزیں بھی استعمال کرنے کی زیادہ عادت ہوتی ہے بلکہ اس کی زیادہ کریونگ ہوتی ہے ریکمینڈ یہ کیا جاتا ہے کہ وہ ڈائٹری انٹیک کو اپنے کنٹرول کریں سالٹ کا استعمال کم کریں آرٹیفیشلی ریفائنڈ شوگر جو ہے جو سفید چینی یا سفید چکر ہم استعمال کرتے ہیں اس کو استعمال کرنا بند کر دیں یا بہت کم اماؤنٹ میں استعمال کریں باڈی کو جو شکر کی ضرورت ہے یا چینی کی ضرورت ہے یا شوگر کی ضرورت ہے اس کو تو بہرحال پورا کرنا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس کو استعمال کرنا چاہیے اس کے لیے سیریلس مختلف طرح کے اناج استعمال کرنا شاید بیسٹ ہوگا اگر بہت زیادہ کسی کو میٹھا کھانے کی کریونگ ہو رہی ہو تو شاید ایک کیلا اس کا بہت اچھا نیم البدل ہو سکتا ہے سو اینی وے ڈسمنوریا میں بھی ہم نے یہ دیکھا تھا اور ہم نے پی ایم ایس میں بھی یہ دیکھا کہ جو چیز امپورٹینٹ ہے وہ ہے exercise positive way of thinking about things and healthy and wise eating اگر آپ یہ چیزیں اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو بہت سے مسائل چاہے آپ مرد ہیں یا خاتون اور خواہ ہم کسی بھی بیماری کی بات کریں بہت حد تک ان بیماریوں سے ان ہیلتھ پرابلم سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے ابھی ہم نے دو ایسے پرابلمس کا ذکر کیا جن کا فیمل سے تعلق ہے مگر کسی حد تک اس کے کاز جو ہیں وہ شاید کچھ ان کے اپنے خود ساختہ ہیں کچھ ان کی پرسپشن کا اس میں تعلق ہے اب کچھ ایسے ہیں کہ واقعی ان کے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہیں ابھی ہم لیکن یہ بہت بڑے مسئلے نہیں ہیں یا یوں کہہ لیجیے کہ یہ بہت بڑے اتنے سگنیفیکنٹ نہیں ہیں جتنا کہ ہم اس کو سمجھتے ہیں اس ٹاپک کو سمجھتے ہیں جس کا ذکر ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں ڈس یا P M S of course these two problem but they are not stones in mild life what is major فارزامپلوپاز مینوپازیشنس late as sixties so menopause ایک مائل اسٹون ہے ایک عورت کی زندگی میں ایسا مائل اسٹون اور کیوں ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ ایک ایسا مائل اسٹون ہے جس کو شاید پازیٹیولی دیکھنا چاہیے لیکن زیادہ تر لوگ ایک میل ڈومینیٹڈ معاشرے میں اس کو نیگیٹولی دیکھتے ہیں ماڈرن زمانے میں ماڈرن اپروچ کے تحت ماڈرن سوچ کے تحت یہ ایک ایسا ایونٹ ہے جس کے بارے میں پازیٹیو سوچ ہونی چاہیے ایسا کیوں ہے یہ چند لمحے بعد دیکھتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا سمٹمس ہیں کیا اس کا کورس ہے اور کس طرح سے یہ سب کچھ بخو پذیر ہوتا ہے besides being a major life change with reference to fertility menopause is considered a significant period because of the accompanying symptoms little اور no physical discomfort is experience by most women during peri menopausal phase peri menopausal climacteric اور hot flushes increase body weight headaches profuse sweating sleep problem insomnia depression ڈیزیسن of cold hand and feet irritability and many others and osteoporosis اور برٹل بونس سو مینوپاز ایک تو جیسے کہ ہم نے کہا ایک اہم مائل اسٹون ہے ایک اہم چینج ہے ایک عورت کی زندگی میں ایک اہم دور کا اختتام بھی ہے اور ایک اہم دور کا آغاز بھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس وجہ سے مینوپاز کے بارے میں زیادہ تر بات کی جاتی ہے اور اس کو ایک ایشو کے طور پہ ٹیکل کیا جاتا ہے وہ ہے because of the symptoms symptoms because of the mark menopause through menopause symptoms کیا ہے عام طور پہ ہاٹ فلشز یا ہاٹ فلیشز جن کو کہا جاتا ہے یعنی جو متاثرہ عورت جو ہے جو اس دور سے گزر رہی ہے اس کی باڈی میں کسی بھی حصے پر ایک دم ایک اس طرح کی گرمی کا حدت کا احساس پیدا ہوتا ہے وداؤٹ اینی نون ریزن اب ریسرچ سے بات ظاہر ہوتی ہے کہ بلڈ ویسلس کی ڈائلیٹ ہونے کا اس بات سے تعلق ہے بہرحال برس اس کے کلیئر کٹ ریزن کو سمجھنے میں ابھی تک کامیابی نہیں ہو سکے اس کے ساتھ ساتھ ہاتھ اور پاؤں میں ٹھنڈے ہونے کا احساس ہلکا ہلکا پسینہ آنا رات کو نیند آنے میں دشواری اور اس کے ساتھ ساتھ بعض صورتوں میں ڈپریشن یا اریٹیبلٹی بھی جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ باڈی میں اب سرٹن جو ہارمونس ہیں فیمل ہارمونس جو ہیں یا تو پیدا ہونے بند ہو گئے یا بہت کم ہو گئے ہیں ان کی اماؤنٹ بہت گر گئی ہے اس کی وجہ سے وہ پروٹیکشن جو فیمل کو حاصل تھی against heart disease that also comes to an end اور that becomes very weak therefore as a result of this situation آتی dating of the blood vessel اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم پرابلم جو مینوپوزل خواتین میں پایا جاتا ہے یا پایا جا سکتا ہے وہ ہے آسٹیوپوروسز یا برٹل بونس یعنی عورتوں کی جو بڑی عمر کی خواتین جو ہیں ان کی ہڈیاں کمزور اور برٹل ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس بات کا تعلق بھی فیمل ہارمونس کے لیول جانے سے ہے اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ آسٹیوپروسس صرف اور صرف خواتین کا مرض ہے یقیناً ایسا نہیں ہے مردوں میں بھی آسٹیوپروسس پایا جاتا ہے لیکن اس کا ریٹ اور اس کی شرح بہت مختلف ہے اس سے جو کہ فیمیلس کے لیے ہے نیڈیو ڈیولپ آسٹیوپروسس اور یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد اگر دیکھیں تو اکثر بزرگ خواتین کے بڑی عمر کی خواتین کے گرنے کے یا اور ہڈی کے فریکچر ہونے کے بارے میں آپ سنتے ہیں بہت کم آپ سنتے ہیں کہ کوئی بڑی عمر کا مرد گر گیا یا پھسل گیا اس کی بون فریکچر ہو گئی اس گرنے کی وجہ سے تو یہ اکمپنگ پرابلمس ہیں جو کہ مینو پوزل ویمن جن کی شکایت کرتی ہیں لیکن جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور اس کو میں دہرا رہی ہوں not all women experience these symptoms and there are large number of women who do not experience any of these symptoms at all and they have a very smooth perimenopausal period and the menopause as well. Menopause جو ہے اچانک اور ایک دن ظاہر ہونے والی چیز نہیں ہے خواتین کی باڈی میں اوبولیشن میں ہارمونس کے لیول میں کے بعد سے تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے اور ایک اسٹیج آتی ہے جب when all this system stops and the woman is not fertile any more یہ چیز امپورٹینٹ ہے اس میں عورتیں جو سمٹمس ایکسپیرئنس کرتی ہیں اس میں فیزولوجیکل چینجز کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے اور سائیکولوجیکل فیکٹرز کا بھی some view point see these symptoms as purely psychological in nature resulting from the menopausal women's perception of the changed physical ability. Others regard these symptoms as clearly physical in nature, resulting from hormonal changes. A third viewpoint considers these symptoms as resulting from both psychological and physical factors. However, what needs to be kept in mind is the fact that not all women experience these symptoms, same intensity جو کہ ایک مینوپازل عورت ایکسپیرئنس کر سکتی ہے یونیورسل سمٹمس نہیں ہے اس لحاظ سے کہ تمام مینوپازل ویمن یہ سمٹمس ایکسپیرئنس نہیں کرتی ایک ویو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے فزیکل تبدیلیوں کی وجہ سے ہے ہارمونل چینجز کی وجہ سے دوسرا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ عورتوں کی پرسپشن جو ہے وہ بہت امپورٹینٹ رول پلے کرتی ہے the of woman knows that she not reproduce any not have start feeling depressed and she start feeling old ایک تو اس کی اپنی پرسپشن ہے دوسری جانب اگر معاشرے میں بڑی عمر کی خواتین کے لیے کوئی اتنا زیادہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ نہ پایا جاتا ہو ان کو زیادہ رسپیکٹ کی نظر سے نہ دیکھا جاتا ہو اور اگر معاشرہ ایسا ہو کہ وہاں پہ عورت کا وجود عورت کی اہمیت صرف اس کی جسمانی اٹریکشن اور بیوٹی کی وجہ سے ہے تو پھر عورت کے لیے اس طرح کی فیلنگ جو ہے وہ کوئی عجیب بات نہیں ہوگی but of course we know them have healthy perception attitude ریشنلجیکل and there is a third says the experience men especially the psychological they are a result after impact of of a combination psychological factors factors. as as well physical physical They propose that had the the menopausal symptoms symptoms. been purely in nature, then all women would have experienced same تو جناب اگر مینوپاز کے سمٹمس بایولوجیکل فیکٹر کی وجہ سے ہارمونل چینجز کی وجہ سے ہوتے تو سب کے سب خواتین کو ایک سے سمٹمس ہوتے جیسے اگر ٹائیفائڈ کے جرم جو ہیں کسی کی باڈی میں چلے جائیں تو سب کو بخار ہوتا ہے اور ایک طرح کا پیٹرن ہوتا ہے اور بخار ضرور ہوتا ہے تو اگر مینوپاز جو ہے وہ فیزولوجیکل فیکٹرس کی وجہ سے ہوتا تو اس کی مینیفیسٹیشن بھی ایک جیسی ہوتی جبکہ ایسا نہیں ہوتا the socio psychological approach according to this approach two factors determine the experience of menopause a the woman's perception of a major life change and the end to fertility be This includes especially the attitudes, awareness and behavior of the husband and near relatives. So, دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں ایک عورت کے مینوپوز کے ایکسپیرئنس میں ایک تو ایک اس کی اپنی پرسپشن اس نے کیا سن رکھا تھا اس بارے میں اس کے اپنا سیلف کانسپٹ کیا ہے سیلف اسٹیم کیا ہے کیا وہ سوسائٹی میں کوئی پروڈکٹیو کردار ادا کر رہی ہے یا نہیں اگر وہ ایسا بھی کچھ نہیں کری اور پھر ایک فرٹیلٹی بھی اینڈ پہ آ گئی تو اس کو ان چیزوں کے بارے میں زیادہ برا محسوس ہوتا ہے menopausal symptoms of the research اور typical menopausal symptoms are experience more and felt more seriously for menopause western societies where feel important social religious اور پولیٹیکل پاور از ایکڈ by older women after menopause یہ ایک امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے جن معاشروں میں عورت کے لیے اس کی فزیکل بیوٹی اور فزیکل اٹریکشن ہی مین چیز تھی وہاں پر وہ بہت نیگیٹولی لیتی ہیں مینو ایکسپیرئنس کو لیکن ایسے معاشرے میں جہاں پہ بڑھتی عمر کے ساتھ بزرگ عورتوں کو سوسائٹی عزت کا درجہ دیتی ہے پولیٹیکلی ریلیجسلی اموشنلی ان کو ایک بلند درجہ دیا جاتا ہے لوگ ان سے مشورے کرتے ہیں ان کو وزڈم کا ایک چشمہ سمجھتے ہیں وہاں پر مینو پاز وہ لوگ وہ خواتین انجوائے کر رہی ہوتی ہیں دے آر ایکسپیرئنس مورنلیارمون ریپلسمنٹ تھرپی اور فوکس اپون دا رونگ پر اینڈ آف فرٹیلٹی سو مختلف طرح کے کمبنیشن جو ہیں ٹریٹمنٹ کے استعمال کیے جا سکتے ہیں اور انڈیویجل ٹریٹمنٹس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ایچ آر ٹی اور ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی کامن ہے اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز بہت افیکٹو ہے ایوننگ آئل مینوبازل سمٹمس میں بھی بہت مددگار ثابت ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو سب سے اہم چیز جو کہ شاید ہم اپنی روز مرہ کی زندگی میں بھی دوسری خواتین کو بھی یہ بات بتا سکتے ہیں ان کے بارے میں لکھ بھی سکتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ سائیکو تھراپسٹ مینوپوزل خواتین کے ٹریٹمنٹ کے دوران یہ اپروچ استعمال کرتے ہیں وہ ہے cognitive therapy working upon the menopausal woman's perception and thoughts and evaluation of her physical state and the psychological experience اہم بات جو مینوپوزل خاتون کو بتانے کی ہے وہ یہ کہ actually the time of menopause should be a time that she should be enjoying because most menopausal women are freer than before. They do not have responsibilities of small children. If they are working, they are in a higher position in their jobs. They are earning more, they have more money, and they have more leisure time. They can go for holidays, they can do some social work. They have more time for utilizing their creative abilities. for utilizing their creative potential. They have more time, they have more facility, more resources for serving the society. تو یہ وہ زمانہ ہے جس میں عورت کو خوش ہونا چاہیے کہ وہ آزاد ہے پہلے کی نسبت اور معاشرے کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ بہت کچھ کر سکتی ہے ہیلدی ایکٹیویٹیز میں اپنی انرجیز کو استعمال کرنا چاہیے and they should always remember that menopause takes place at a stage when probably no woman decides, no woman wants, no woman desires to have children anymore. آج سے بیس برس پہلے یا پچیس برس پہلے ان کے بچے پیدا ہوئے تھے بڑے ہو چکے ہیں اپنی اپنی جگہ پر انڈیپینڈنٹلی رہ رہے ہیں اب شاید انہوں نے کبھی بچے پیدا کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں then it should not be depressing situation for them کی گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ مطابق عورتوں کی پرسپشن اپنی جسمانی صحت کے بارے میں اپنی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے بارے میں بہت حد تک متاثر ہوتی ہے سوسائٹل ایٹیٹیوڈ سے اور اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتی ہیں اپنی سیلف اسٹیم کیسی ہے ان کے پاس ان کا سیلف کانسیپٹ کیا ہے اور ارد گرد کے لوگ آیا اس میں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے اس بات کا بہت تعلق ہے اس بات کے ساتھ کہ وہ سمٹمس کو کیسے ایکسپیرئنس کریں گے اور ہم نے پہلے ہی کہا جن معاشروں میں جن گھرانوں میں جن ریلیشن شپس میں عمر بڑھنے کے ساتھ انسان کو عقل مند سمجھا جائے اس کو عزت کے قابل سمجھا جائے ان معاشروں میں ان گھرانوں میں خواتین کو یہ سمٹمس محسوس بھی نہیں ہوتے یا شاید بہت کم کسی نہ کسی وقت محسوس ہو جاتے ہوں لیکن جہاں پر عورت کو محض ایک فزیکل اٹریکشن کا باعث سمجھا جائے اور صرف اس کا مقصد صرف یہی ہو کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کو بھلی لگتی ہو وہاں پر انفرٹیلٹی کا پیریڈ سٹارٹ ہونا جو ہے عورت کے لیے بہت ڈپریشن کا باعث ہو سکتا ہے اور جہاں تک علاج کی بات ہے ہمیشہ کی طرح سے ایکسرسائز sorts فل diseases. اگلے لیکچر میں ہم اسی سے ملتی جلتی کسی اور چیز کے بارے میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ ریسرچ ان ایشوز کے بارے میں کیا کہتی ہے تب تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ